حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے خطبے کا ذکر کیا تو اہل یمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا اس کا نام ابو شاہ تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مجھے لکھ دیجئے تو آپ نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ دو سننے ابو دھاود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انچاس